حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا ہم نے عرض کیا وہ ایام سے ہیں آپ نے فرمایا بانچ ہو سر مونڈا جائے میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں کوچ کرنے سے روک لے گی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انہوں نے قربانی کے دن طواف افاظہ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب کوئی رکاوٹ نہیں اسے حکم دو کہ کوچ کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تہتر